سن لیجیے الکلمت لفظ مانن مفرتن مفردن اور مفردن سب سے پہلی صورت مفردین جو کسرہ والی ہے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے کہ مانن کی صفت واقع ہو مفردن کسرہ کے ساتھ ہوگا تو یہ صفت بنے گا صرف کس سے معنن سے ترجمہ کیا بنے گا کلمہ وہ لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا جائے جو معنی کیا ہو مفرد ہو ٹھیک ہے نمبر دو دوسری صورت مفردن ضمہ کے ساتھ مفردن ضمہ کے ساتھ اگر مفردن ضمہ کے ساتھ ہو تو یہ صفت بنے گا لفظ کے لیے کس کے لیے لفظ کے لیے صفت بنے گا ترجمہ کیا بنے گا الکلیما تو لفظ مفردن کلمہ وہ لفظ مفرد ہے کلمہ وہ لفظ مفرد ہے گویا اب لفظ کی صفت بن گیا تو ہم مفرد کو اس کے ساتھ لگا دیں گے کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو معنی کے لیے وضع کیا جائے ٹھیک ہے کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو معنی کے لیے وضع کیا گیا کیا گیا ہو تو مفرد ان زمہ کے ساتھ ہو تو صفت بنے گا لفظ کی کلمتوں کی ٹھیک تیسری جو ترکیبی حالت ہے وہ ہے مفردن حال کی مفردن حال کی نصب کے ساتھ اس میں اب یہ کہ اس کا ذنحال کیا ہوگا حال کے لیے ذنحال چاہیے ہوتا ہے صفت کے لیے موصوف چاہیے ہوتا ہے تو حال کے ذنحال میں دو قول میں نے آپ کو بتائے تھے نمبر ایک وزیا کی ضمیر سے حال واقع ہے مفردن اور نمبر دو یہ کہ یہ حال واقع ہے معنن سے اگر یہ حال واقع ہو وزیا کی ضمیر سے تو مطلب یہ ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے اس حال میں ٹھیک ہے اس حال میں کہ وہ وضع جو ہے وہ مفرد ہے اس حال میں کہ وہ وضع مفرد ہے وضع کرنا وہ مفرد ہے یہ مفرد معنی کے لیے وضع ہے ٹھیک نمبر دو اگر سے حال ہو تو کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے اس حال میں کہ وہ معنی کیا ہو مفرد ہو کیا نیچے لکھا ہوا ہے مطلب آپ نے تو یہ لکھا ہے کہ صفت الکلماتوں کی مطلب یہ کہ آپ نے جو اپنے پاس نوٹ لکھا ہے تو وہ اوپر کی بات نیچے لکھ دی نیچے کی بات اوپر لکھ دی ہے اگر آپ یہ کہیں تو ہم پھر بھی تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے الکل کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے ہم نے نہ الکلیماتوں کو مصروف بنایا ہے نہ ہم نے اس کو زلحال بنایا ہے نہ کچھ نہ کچھ چلے کوئی بات نہیں رول نمبر تین آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے رول نمبر تین آپ کو بات سمجھ میں آئی مفردن کی کہ مفردن حال واقع ہے یا تو وزیا کی ضمیر سے یا کس سے مہانند سے اور آپ نے کیا لکھا تھا ایک منٹ حال بنے گا لفظ لفظ کا حال کلمہ کا حال سبحان نہیں عذر کی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آتی آپ پھر پوچھیں میں آپ سے سبق کے آخر میں پھر پوچھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو میں نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار بتایا آپ پھر مجھ سے پوچھیں آپ یہ کریں کہ آپ نے کوئی بات نوٹ کرنی ہو مجھ سے تین بار پوچھیں میں ایک ایک لفظ کر کے آپ کو بتاؤں گا یہ میرے ذمے ہے لیکن یہ یاد کرنا تو پھر آپ کے ذمے ہے نا اتنا تو بنتا ہے آپ لوگوں کا حق اور مجھے بھی چھوڑیں اتنا تو کتاب کا بھی حق بنتا ہے تھا ہی کیا اور یاد کرنے کو اور تھا ہی کیا اسم کی اسم فیل حرف کی تعریف تھی اور بالکل سیم وہی تھی جو علم الناب کے اندر لکھی ہوئی ہے اللہ اکبر چلیں کیا کہہ سکتے ہیں چلیں آج کا سبق دیکھیں فحد الاسم ہم نے کل اسم کی تعریف بھی کر دی تھی یا نہیں کی تھی فہد الاسم یعنی اسم فیل اور حرف کی ہم نے لفظ و لفظ تعریف کر دی تھی کہ لفظ یعنی حرف وہ ہے کہ اپنی ذات میں ہی کسی معنی پر دلالت نہ کرے وہ ہے حرف اگر اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرے گا تو وہ دو چیزیں ہیں ایک اسم ہے اور ایک فیل ہے دونوں اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرتے ہیں لیکن کیا چیز ممتاز کر دے گی ان کو آپس میں کہ زمانے کا پایا جانا اگر زمانہ پایا جاتا ہے اور اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت بھی کرتا ہے یعنی ایسا کوئی لفظ ہے کہ اس کا معنی بھی ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا نہ حال پایا جاتا ہے نہ ماضی نہ مستقبل تو وہ کیا ہوگا اسم کہلائے گا لیکن اگر اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ زمانہ ماضی یا حال یا استقبال بھی پایا جاتا ہے تو وہ کیا ہے فیل ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے کل بات کر دی تھی اب چونکہ اسم کی ایک خاص طور پر اسم کی تعریف کرتے ہیں فحد الاسم حد کا مطلب ہوتا ہے تعریف تعریف الاسم بھی کہتے ہیں حد بھی کہتے ہیں لمبی ایک بحث بھی ہے حد اور تعریف میں فرق تو بہرحال آپ اتنا یاد رکھیں فحد الاسم اسم کی تعریف کلیمتن تدل نفسها کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرے تدل اللہ علام معنی پر دلالت کرے فی نفسها اپنی ذات میں لیکن غیر مقترن آنی الماضی والحال والاستقبال لیکن تینوں زمانوں میں سے بغیر کسی زم... بغیر تینوں زمانوں کے ملے بغیر ٹھیک ہے نا ماضی حال اور استقبال کے سے ملا ہوا نہ ہو لفظ کلمہ اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرے لیکن تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو جیسے رجول اور علم لکھا ہوا ہے کا رجل و علم ٹھیک ہے تو رجول اب رجل یہ اسم بھی ہے اور رجول اسم ہے اس لیے کس پر تنوین ہے اس کا ایک معنی بھی ہے چونکہ اس کا معنی ہمیں پتہ ہے کہ مرد کو کہتے ہیں اب ایک کلمہ بھی ہو گیا وہ ذاتی طور پر اس میں معنی بھی پایا جاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کیا اس میں زمانہ پایا جاتا ہے یا نہیں ہم نے دیکھا کراجل کا معنی ہی ایک مرد ہے نہ ہی اس میں کوئی زمانہ ہے نہ کچھ معلوم ہو گیا یہ کیا ہے اسم ہے فیل بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا حرف بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو ذاتی طور پر معنی پر دلالت کرتا ہے حرف تو وہ ہوتا ہے کہ جو معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا اسی طرح علم علم کا معنی علم ہے جاننا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ایسی و علامت علامت یہاں سے آگے آپ کو علامات اسم بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں علامات اسم ٹھیک ہے جی کیا بولتے ہیں علامات اسم جو آپ علم کے اندر بڑے اچھی طریقے سے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ علامات اسم کیا کیا ہیں کہتے علامت ہو صحت الاخبار عنہ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ مسند علیہ ہونا کیا ہے اسم کی علامات میں سے کیا ہونا مسمت الہ ہونا کہ اس کی طرف کیا ہو کسی چیز کی نسبت ہو زیدن یا ذرابا زیدن ذرابا زیدن اب ذراب فیر ہے زیدن اس کا فائل ہے لیکن ضرب کی نسبت ان کو اس میں پھر لیں گے سمجھ نہیں آئی بات یعنی آپ با زیدن کہتے ہیں کہ زید نے مارا ہاں یہاں پر جو الفاظ ہیں انہیں کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے نا صحت الاخبار صحت الاخبار آن ہو صحت الاخبار آن ہو کہ اس سے خبر دینا ٹھیک ہو اس سے خبر دینا ٹھیک ہو جو اسے کہا جاتا ہے کہ زوراب زید زید نے مارا زید نے مارا ٹھیک ہے اب دیکھو زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے اسناد ہو رہی ہے کہ مارنے کی ضربہ زید ان زید نے مارا تو صحت الاخبار عنہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اس سے خبر کا واقع ہونا یا اس سے خبر کا صحیح ہونا ممکن صحت الاخبار ہو ٹھیک ہے اس سے خبر دینا ٹھیک ہو جی فحد الاسم کلمتن اسم کی تعریف کی ہے کیونکہ اسم ایک ایسا کلمہ ہے فی نفسیہ جو ذاتی طور پر کسی معنی پر دلالت کرے لیکن غیرہ مقترن بیاحد العظمت ثناثتی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے بغیر یعنی ماضی حال اور استقبال سے ملا ہوا نہ ہو جیسے رجلن اور علم رجلن بھی ایک ایسا اسم ہے معنی پر دلالت بھی کرتا ہے لیکن زمانہ نہیں پایا جاتا تو معلوم ہوا کہ یہ اسم ہے علم بھی ایک ایسا لفظ ہے ایسا کلمہ ہے کہ جو معنی پر دلالت بھی کرتا ہے لیکن زمانہ نہیں پایا جاتا تو معلوم ہوا کہ یہ اسم ہے یہ تو ہوگی اسم کی تعریف لیکن وہ علامت ہوں کہہ کر یہاں سے آگے علامات اسم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسم کی علامات کیا کیا ہیں نمبر ایک صحت الاخبار نحو زید قائم نحو زید القائم کہ اسم ایسی چیز ہوگی کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا ٹھیک ہو جائے اس کے ذریعے سے خبر دینا ٹھیک ہو جائے کس کا ترجمہ کون سے لفظ کا ترجمہ میں ہوں نا آپ کے لیے بولے آپ آپ لفظ بتائیں میں اس کو آپ کو تین ترجمے اس کا کر کے بتاؤں گا آپ کو جو آپ کو آسان لگے آپ اسے منتخب فرما لیجیے لا تدلو دلالت نہیں کرتا ٹھیک ہے کہاں ہے کلمتن تدل اچھا فحد میں اسم کی تعریف کلمتن اسم ایک ایسا کلمہ ہے تدلو جو دلالت کرتا ہے دلالت کرنا کیا مطلب راہ دکھاتا ہے رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے تدلو دلالت کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے رستہ دکھاتا ہے ٹھیک ہے جی بالکل صحت ہو وہ بہت آگے پیچھے آ جائیں آپ کلیم تم تدلو ٹھیک ہے ایک ایسا کلمہ تدلو جو دلالت کرتا ہے ہاں، دلالت کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے راستہ دکھاتا ہے اعلی معنی پر کہ فی نفس جو اس کے اندر پایا جائے ٹھیک ہے ہوں جو اس کے اندر پایا جائے لیکن غیر موقع یک تارانہ یک اس کا معنی ہوتا ہے ملنے کے ٹھیک ہے ملنا چپک جانا ٹھیک ہے کسی کے ساتھ غیر موقع کارانہ سے کارانہ یا کرینو ٹھیک ہے تو قرآن کو قرآن بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیات آپس میں مربوط اور ملی جلی ہوئی ہوتی ہیں تو اسی سے ہے موق ملا ہوا نہ ہو بیاحت الازمنت الثلاثتی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ٹھیک ہے آج پھر ہم ایسا کرتے ہیں صرف اسم کی تعریف تک پڑھیں گے ٹھیک ہے وہ علامت کو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے بالکل نہیں پڑھیں گے جب آپ کو نہیں سمجھ آتی تو اللہ کی قسم مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے پورا سال گزر جاتا ہے اگر ہم اسی پیج کے آخر تک پڑھتے ہیں تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے مجھے یہ تو یقین ہوگا کہ جو آپ نے ایک پیج پڑھا ہے نا سمجھ کر پڑھا ہے اگر بے سمجھے پوری کتاب کا ہم اعلان کر دیں کہ ختم کر دیے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ مجھے ایک لفظ کا کہیں میں ایک لفظ آپ کو تین دن پڑھاؤں گا ایک ہفتہ پڑھاؤں گا ایک مہینہ پڑھاؤں گا ایک سال تک پڑھاؤں گا میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کو کون سی بات سمجھ نہیں آتی کون سا لفظ سمجھ نہیں آتا آپ کس میں کیوں جھجھک ہوتی ہے بالکل نہیں مشکل ہے کیوں مشکل ہے <clears throat> ٹھیک ہے بالکل بھی مشکل نہیں ہے تو فحد الس میں اسم کی تعریف حد بھی تعریف کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں نہیں کوئی بات نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ سب سمجھ میں آئے گا کچھ بھی نہیں ہوتا تو پہلو پہل ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو فحد الاسم میں حد لفظ کا مطلب ہوتا ہے تعریف ٹھیک ہے اسم کا مطلب اسم ہی ہے کلمتن کلمہ ہم لوگ جانتے ہیں کلمہ کس کو کہتے ہیں تد الو دلو ٹھیک ہے جیسے آپ نے پڑھا ہوگا مد یا مد مضاف کے ابواب میں تو وہ ہے یہ دل یدلو ٹھیک ہے نا اصل میں کیا تھا دلل یا جیسے مد اصل میں کیا تھا مدد تو مد یمدو اصل میں کیا تھا یمدو یمدو اس طرح تدلو کیا تھا تدلولو ٹھیک ہے کیا بن گیا تدلو <clears throat> تو دل یا دلو دلالت کرنا رہنمائی کرنا کہتے نا اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے اس کام کی دلالت کی تھی یا مجھے اس کام کی طرف رہنمائی کی تھی میری مجھے یہ راستہ دکھایا تھا مجھے یہ کہا تھا کہ یہ کام کر لو ٹھیک ہے تو تدلو کا مطلب ہے راہ دکھانا رستہ دکھانا رہنمائی کرنا دلالت کرنا ٹھیک ہے تو کلیم تو آنند کسی معنی پر فی نفس کس کو کہتے ہیں ذات کو کہتے رہے نا کہ بس اس کے اپنے نفس کی ہی باتیں ہوتی ہیں اور کسی کی بات اس کے پاس نہیں ہوتی تو نفس کی ہی باتیں تو مطلب خود مانن فی ہا ہاضم خود یعنی ایسے یہ کہ اسی کی طرف راجع ہے اپنی ذات کی طرف مانن فی نفسہ اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت کرے جی تو اپنی لوٹنا ضمیر کا لوٹنا ٹھیک ہے تو اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت کرے تو اب تعریف کیا ہوگی اسم کی کلمتن اسم ایک ایسا کلمہ ہے تدلو جو دلالت کرتا ہے علا معن ایک ایسے معنی پر فی نفسہ جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہو ٹھیک ہے تو اسم یعنی وہ کلمہ بن گیا کہ جس کی ذات کے اندر کوئی معنی پایا جاتا ہو مطلب کہ اس کے ذاتی طور پر کوئی نہ کوئی معنی اور کوئی نہ کوئی مطلب ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ لفظ تو ہو کلمہ تو ہو لیکن اس کا کوئی مطلب نہ ہو ٹھیک ہے نا حرف کی طرح حرف ایک حرف ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن اسم ایک ایسا کر علم ہے کہ جو معنی پر درالت کرتا ہے لیکن اب اسم کو فیل سے ممتاز کرنے والی کیا چیز ہے وہ ہے غیر مخترین بےحد یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کہا ہے کہ اسم وہ ہوتا ہے کہ جو جس کی ذات میں یا جو ذاتی طور پر کسی معنی پر دلالت کرے ہم اعتراض کرتے ہیں کہ جی فیل بھی تو یہی چیز ہوتی ہے فیل بھی تو یہی چیز ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر کسی معنی پر دلالت کرتا ہے ذرا با فیل ماضی ہے وہ بھی معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جی مارا ایک آدمی نے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ کہا کہ سم کی تعریف بھی یہ کہا دی جی، تو ہم کہتے ہیں کہ جی غیر مقترن بیاحد بے حدمنت کہ ہماری تعریف کے اندر ایک اور قید بھی ہے اسم وہ کلمہ ہے کہ جو اپنی ذات میں یعنی ذاتی طور پر کسی معنی پر دلالت بھی کرے لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جاتا ہو ٹھیک ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جاتا ہو تو تینوں زمانے کون کون سے ہیں آنی کہتا ہے میری مراد کون سے تینوں زمانوں میں سے میری کیا مراد ہے ماضی حال اور استقبال ماضی ماضی یعنی گزشتہ زمانہ چاہے کچھ بھی ہو حال موجودہ زمانہ استقبال یعنی آئندہ آنے والا تو تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جاتا ہو لیکن ذاتی طور پر وہ کسی معنی پر درارت کرتا ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم ٹھیک ہے اسم کی تعریف ہم نے پڑھی اسم وہ کلمہ ہے کہ جو اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت کرے تدلو دلالت کرے رہنمائی کرے علا معنی فی نفسیا اپنی ذات میں کسی معنی پر لیکن غیرہ مقترن بحد الازمنت الثلاثت تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے بغیر غیرہ مقترن اگر مقترن قطر ہوتا تو ہم کہتے کہ ملا ہوا لیکن جب غیرہ آ گیا تو ہم نے کہا نا کہ سوائے تو ملنے کے بغیر ملے بغیر تینوں زمانوں کے ملے بغیر معنی پر دلالت کرے تو وہ کیا ہے اسم ہے تو وہ تینوں زمانے کون کون سے آنی آنا سے ہے آنی فعل مزارے واحد متکلم کا سیغا ہے اس کا مطلب کہ میری مراد فعل ماضی فعل حال اور فعل استقبال ہے زمانہ ماضی زمانہ حال اور زمانہ استقبال کراجل من یہ دو مثالیں آپ کو اسم کی دی ہیں کہ رجل یہ اس کا معنی ہے مرد یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو معنی پر بھی دولت کرتا ہے لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس نے نہیں پایا جاتا اسی طرح علم یہ لفظ بھی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے آدھی ہی بڑی بات سمجھ کیوں جی رول نمبر پانچ چھ تین سات اچھا مجھے لگتا ہے نا یعنی آج کیا آپ کا سبق سن کر یا آپ کی اس بات سے کہ آپ کو شاید شروع والی باتیں بھی سمجھ نہ آئی ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کو کتاب کے شروع سے یہاں تک کسی بھی لفظ میں کوئی مسئلہ ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئی آپ کو یہاں سب کے سامنے کہنے میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے پرائیویٹ میسج کر کے آپ مجھے خود میری آئی ڈی پہ میسج کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا بات سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے یہاں کریں سب آپ لوگ ایک ہی کلاس کے ہیں ہمیں پتہ ہے نہیں آتی سمجھ میں استاد نہیں آتی سمجھ ابتدائی باتیں ہوتی ہیں ایک دم سے آپ کو اردو کی کتابوں سے اٹھا کر عربی کتاب میں ڈال دیا جائے تو نہیں آتی بات سمجھ جس لفظ کی سمجھ نہیں آتی جس ترکیب کی سمجھ نہیں آتی جس لفظ کا معنی سمجھ نہیں آتا تو ضرور بتائیے ٹھیک ہے ضرور بتائیے ضرور جو لفظ بھی آپ کو سمجھنا ہے میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں ہم پورا سال دو پیج پڑھیں گے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے اس پر امتحان میں آپ پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن جو پڑھیں وہ ٹھیک کر کے پڑھیں بس پڑ جائیں کچھ پڑ جائیں وقت دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ سمجھ کر پڑھیں آپ کو یہاں سمجھ میں آ جائے گی جب بات تو آگے پھر کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے گزشتہ سال میں بھی اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیاں عطا کی ہیں ان شاء اللہ مزید بھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی ان شاء اللہ عزیز آپ پڑھیں آپ وقت دیں اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں گناہوں سے اجتناب کریں اپنے آپ کو یعنی بالکل شریعت کے آنے مطابق رکھیں اور جتنی بھی لغویات ہیں ان چیزوں سے اجتناب کریں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اپنے سبوں کو وقت پہ پڑھیں بڑوں کا ادب کریں گھر والوں کو وقت دیں ماں باپ کی خدمت کریں بڑی برکات ہوتی ہے ماں باپ کو پورا پورا وقت دیں ان کی دعائیں لیں ماں باپ کی دعا انسان کو یوں زمین سے اٹھاتی ہے اور وہ سریا تک لے جاتی ہے اور جو لوگ سریا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ کے ساتھ جب والدین کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو ایک دم سے دڑام سے گر جاتے ہیں اور اتنے گرتے ہیں کہ وہ تحت سرا زمین کی جو طے ہے بالکل وہاں تک چلے جاتے ہیں اور ایسی دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا تو والدین کی دعائیں عزیز و اقارب کے ساتھ آپ سر اختیار کریں اچھے اخلاق ہوں ٹھیک ہے شریعت کے مطابق شریعت سے ہٹ کر نہیں ہر ایک بات ہر ایک بات کیا ہو شریعت کے مطابق ہو ہر عمل ہر قول اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں نہیں تو اگلے دن سمجھ میں آ جائے گی جب تک سمجھے نا آگے مت چلیے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ